کیا لوگ اس گیمنڈ میں ہیں کہ اتن بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم آمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی